اور کسی آدمی کو ناؤ پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وہی کے طور پر آئیوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وہی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلند و حکمت والا ہے